اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور اسے ارادے و اختیار کی آزادی دے کر یہ کام اس کے سپرد کیا ہے کہ انسانی معاشرے کو خدا کی بندگی اور طاعت پر قائم کرے اور اس کے اندر سے خدا کی نافرمانی کو ختم کرے اس حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں جو ان سے جڑے اس سے ہم بھی جڑ جائیں جو ان سے کٹے اس سے ہم بھی کٹ جائیں اپنی نماز اور دوسری عبادات کو اپنی زندگی کی اساس بنائیں ان میں کیے جانے والے عہد و پیمان کی ذمہ داریوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کریں ان تمام مشاغل اور مصروفیتوں کو ترک کر دیں جو ہمارے منصب نیابت کے منافی اور اللہ کے بنائے ہوئے مقصود حیات کے خلاف یا ان سے متعارض ہوں اور اس راستے پر چلیں جس پر چل کر دوسرے لوگ یعنی انبیاء اور صلحہ اس منزل پر پہنچے ہیں اس منزل اور مقصود حیات کے حصول کی جد و جہد کرنے والے ساتھیوں کی تلاش کی جائے تاکہ ان کی اجتماعی قوت سے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے جو دین حق اور بالخصوص اس کے اجتماعی نظام کی راہ میں حائل ہو گئی ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابِ الہی نے محض غسل اور طہارت نکاح اور طلاق اور نماز اور روزے کے احکام ہی نہیں دیے ہیں کہ نظام دین کو ان تک محدود رکھا جائے بلکہ ہماری انفرادی معاشرتی اور تمدنی زندگی سے آگے ملی اجتماعی سیاسی اقتصادی اور معاشی زندگی اور ان کے ایک ایک شعبے کے لیے اصول و احکام کی اور ہدایات دی گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنا نظام سیاست اپنا نظام قانون و عدالت اپنا نظام معیشت اور لین دین کے اپنے اصول دیے ہیں اور ان سے بھی آگے انہوں نے اپنا بین الاقوامی قانون اور صلح و جنگ کے اپنے ضابطے دیے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ قبول کرنا ہے تو ان سب کو بحیثیت مجموعی قبول کرو اور رد و انکار کی صورت میں حبت اعمال سراسر ہلاکت اور ابدی خسران کی خبر دی ہے لہٰذا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اس مطالبے جس کا دوسرا نام دین اسلام ہے کو پورے کا پورا اور من و عن تسلیم کیا جائے اور اگر ایسا کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل ہو یا حالات ناسازگار ہوں تو دل و جان سے اس رکاوٹ کو دور کرنے اور ان حالات کو بدلنے کی جد و جہد کریں جب تک کہ اس کے احکام و ہدایت زمین کے چپے چپے پر بالفعل قائم اور کار فرما نہ ہو جائیں اور خدا کی مرضی اس کی زمین پر بھی اسی طرح نہ پوری ہونے لگے جس طرح آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے اقامت دین اسی کا نام ہے اور اسی کو نظام اسلامی کا قیام کہتے ہیں حیرت ہے کہ ریت کے ذرے بھی اتنی تعداد میں کسی خطۂ عرض میں جمع ہو جائیں تو اسے ریگستان بنا دیتے ہیں اور پانی کے قطرے بھی اسی تعداد میں کہیں جمع ہو جائیں تو وہ سیلاب بن کر بہہ نکلتے ہیں لیکن دنیا میں اتنے مسلمان موجود ہوتے ہوئے بھی اسلامی نظام کہیں قائم نہیں خدا کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے اعمال پر تنقیدی نگاہ ڈالیے یہود خدا کی نافرمان اور سرکش قوموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رہو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کا سا برتاؤ آپ کے ساتھ نہ کیا جائے ملت اسلامیہ میں جن سے بلکہ ملت اسلامیہ میں سے جن حضرات کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس ہو چکا ہے انہیں غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت مسلمان کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں مگر اس کے باوجود وہ اسلامی نظام زندگی جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہیں بھی موجود نہیں آخر اس سانحہ عظیم کی وجہ کیا ہے یہ امر واقع ہے کہ ہر مہذب اور باشعور قوم کا نظام اس کے بنیادی عقائد و تصورات اور نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے اس لیے اگر مسلمانوں میں اسلامی نظام حیات رائج نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ زبانی دعووں اور اسلام کے نعروں کے باوجود انہوں نے اسلام کو ایک دھرم اور مذہب کی حیثیت سے قبول کیا ہو تو کیا ہو لیکن ایک دین اور نظام حیثیت کی نظام حیات کی حیثیت سے اپنے دل و دماغ میں اسے جگہ نہیں دی ہے اس حیثیت سے جو کچھ اس کے بجائے انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ان کے اجتماعی نظام سے ظاہر ہے یعنی معاشرت و معیشت اور قوانین و سیاست وغیرہ سے ظاہر ہے اسے جو نام چاہے دے لیجئے مگر یہ اسلامی نظام زندگی ہرگز نہیں ہے اور اگر یہ قرآن کا تعین کردہ نظام حق نہیں تو خود ہی بتائیے کہ فمادہ بعد الحقی الضلال سورہ یونس کی آیت بتیس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا یہ ترجمہ ہے کہ نظام حق کو چھوڑ دینے کے بعد گمراہی اور ضلالت کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے مگر اس کے باوجود قوم کی قوم یہود کی سی خوش فہمیوں اور فریب نفس میں مبتلا ہے اور گمراہی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی آخری حد تک یہ نہ جا پہنچی ہو لیکن اس کے باوجود مسلم کا وہ عظیم منصب جس کو جد انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شدید ترین آزمائشوں سے گزر کر دین آبا اور پوری قوم سے بغاوت کر کے آتش نمرود کی انتہائی خوفناک و محیب اور لق و دق چتا کا ایندھن بن کر مدتوں بے یار و بے دیار دیس دیس کی خاک چھان کر اور پھر اس غریب الوطنی اور سہران وردی کی زندگی میں این بڑھاپے کے وقت دنیا کے آخری سہارے جو ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر ان کے گلے پر چھری چلا کر اور ہوش سنبھالنے سے آخری دم تک ان صلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین کا عملی نمونہ پیش کر کے حاصل کیا تھا یہ لقب ہم مسلمانوں کے خیال سے ہم سے کچھ اس طرح چپک گیا ہے کہ ہم جو جی میں آئے کرتے رہیں لیکن اس مقدس منصب سے کسی حالت میں محروم نہیں ہو سکتے اس منصب کے حصول کے لیے بھی اب ہمارے نزدیک صرف کسی مسلمان نامی گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی ہے اس کے بعد اب ہمارے لیے فساق و فجار کی ساری راہیں کھلی ہیں جیسی چاہیں فاسقانہ زندگی بسر کریں انکار خدا تک کہ نوبت آ جائے پوری کی پوری زندگی غیر اللہ کی اطاعت میں دے دیں اللہ کی دی ہوئی ہر شے راہ کفر میں نثار کر دیں لیکن نہ جنت کے حصول کے ہونے میں کوئی شک ہے یعنی نہ جنت کے حاصل ہونے میں کوئی شک نہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استحقاق میں کوئی شبہ اور نہ ہمارے اسلام میں کوئی رخنا پیدا ہوتا ہے بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ چند دن سزا بھگت کر پھر جنت میں چلے جائیں گے گویا کہ مسلمانوں کی نسل میں پیدا ہو جانے سے ہم خدا کے چہیتوں میں شامل ہو گئے ہیں ذرا سنجیدگی سے سوچئے کہ آخر یہود کا کیا قصور تھا وہ عقل کے اندھے بھی تو یہی کہتے تھے کہ جنت ان کے لیے بہرحال مخصوص ہے اور اگر سرکشی اور تغیان کی وجہ سے آگ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند دن کے لیے کیونکہ انہوں نے کہا وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودہ صورت البقرہ کی آیت نمبر اسی کا یہ ترجمہ ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے لیکن اسی کی بنا پر نہایت غزبناک ہو کر ان سے پوچھا گیا اتخذتم عند اللہ اللہ اللہ عہدا فلن عہدہ ام تقولون علی ما لا تعلمون اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے کا یہ ترجمہ ہے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے یہ لوگ شریعت خداوندی کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے بہت سے معاملات میں شریعت الہی کا اتباع بھی کرتے تھے اور دین حق کی کچھ باتیں ہی چھوڑ کر کفر سے مصالحت کر بیٹھتے تھے اور اغراض نفسانی کے حصول کے لیے ان کی تعویلیں وغیرہ کر لیتے تھے مگر ان کو سخت تنبیہ کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتابی وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب سورة البقرة صورت کی پچاسویں آیت ہے ترجمہ ہے تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خار ہو کر رہیں اور آخرت میں یعنی قیامت کے دن ان پر اور سخت عذاب لوٹایا جائے برادران عزیز اللہ سے معاملہ کسی نسل قوم ملک یا خاندان کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس ذات الہی کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنا پر ہے قرآن کریم نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے فمن يعمل مثقال مفق الدرَن خیرعیٰ ومن يعمل مثقال عمل شرا الدرَن سورة الزلزال پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کہلانے کے باوجود کافرانہ نظام حیات اور فاسقانہ قیادتیں قبول کرنے والوں کی کیفیت یوں بیان فرما دی گئی ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سوره الفرقان كي آية 27 से 30 तक का यह إنسان أبني هات इंसान अपने हाथ चबाएगा और کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میری کمبختی کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی ہوتی جو میرے اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا غور کیجئے اگر مسلمان بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے طریقہ ہائے زندگی کی پیروی شروع کر دیں احکام الہی کو دنیا کی متاع قلیل اور ذلیل دنیاوی فوائد کی خاطر قربان کرنے لگ جائیں نظام حق کو نظام باطل کی ہر آلائش سے پاک و منظہ رکھنے کی بجائے ان کے الٹا ان کا باہم جوڑ ملانے ہی کو اپنے علم و فضل اور قرآنی یا قرآن دانی کا کمال سمجھنے لگ جائیں خدا کی خدائی اور حاکمیت کا زبانی اقرار کرنے کے باوجود اس کے سامنے عملاً سر تسلیم خم کرنے کو آر سمجھنے لگ جائیں دنیا جہاں کو اسلام اور اس کی برکات کے واز کہتے پھریں اور خود اپنی ذات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور اقامت سلاد کے مقتضیات پورا کرنا تو درکنار نماز کو محض رسمن پڑھ لینا بھی ان کے لیے بار خاطر بن جائے تو آخر کس بنا پر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا انجام خدا کی تعلیم کردہ راہ سے منحرف دوسری قوموں کے انجام سے مختلف ہو خدا کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے اعمال اور کردار پر نگاہ ڈالیے اور انصاف کے ساتھ بتائیے کہ مغزوب اور زال لوگوں کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں وہ عزت اور سربلندی کیسے حاصل ہو جائے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک سچی مومن مسلم امت سے کیا ہے خدا کا قانون بالکل لاگ ہے نبی کا بیٹا سرکشی کرے گا تو ڈبو دیا جائے گا وہاں تو صرف اعمال کی بنا پر فیصلہ ہوگا نہ کہ نسل اور نسب کی بنیاد پر اپنی حیثیت پہچانیے اپنے فرائض کو جانیے اور دین حق کی جو امانت خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کی تھی اس کی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے فریض نبوت کی ادائیگی اب قیامت تک آپ یعنی ہم امتیوں ہی کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے پاس محفوظ ہیں اور ان کے ذریعے دوسرے بندگان خدا پر دین کی حجت تمام کرنا آپ کا فرض ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وطن عن المنکر صورت آل عمران کی یہ ایک سو دسویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس کا یوں ترجمہ ہے اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا سورة البقرہ صورت کی ایک سو ترتالیسویں آیت کا ایک ٹکڑا اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے